میرے محترم بھائی اور دوستو انسان ایک شعوری اور سمجھنے والا والی مخلوق ہے اس کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا باقی کائنات پہ جبر اور استبداد اور طاقت کا قانون چلتا ہے وہ سر جھکاتے ہیں انسان اپنے اندر احساسات رکھتا ہے سوچ رکھتا ہے پھر اس کے اپنی ذاتی ترجیحات ہیں کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے کسی کو غیر اہم سمجھتا ہے کسی کو فضول سمجھتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کی صبح اور شامیں گزارتا ہے لہذا کسی بھی چیز پر برائی پر چلانا ہو یا اچھائی پر چلانا ہو آخرت کو سامنے رکھ کے چلانا ہو یا دنیا کو سامنے رکھ کے چلانا ہو یہ چلتا اپنے ذہن سے ہے اور اپنی سوچ سے ہے یہ جانور نہیں ہے کہ ڈنڈا سے چلا دو گلے میں زنجیر کھینچ کر اس کو چلا لو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے چلا لو اس طرح نظام کائنات آج تک چلا نہیں ہے یہ سوچ رکھتا ہے پھر یہ کل کے بارے میں سوچ رکھتا ہے دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کل کو سوچتی ہو صرف انسان ہے جو کہتا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اگلے مہینے کیا ہوگا اگلے سال کیا ہوگا آئندہ دس سال میں کیا ہوگا یہ اس دھرتی میں صرف انسان کچھ مخلوق ہیں جو غلہ جمع کرتی ہیں لیکن ان کے ذہن میں کل نہیں ہوتا چیونٹی غلہ جمع کرتی ہے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اور بہت سی مخلوق ہیں جو غلہ سٹور کرتی ہیں لیکن ان کے سامنے کل کا کوئی تصور نہیں ہے یہ ان کی اپنی اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہے وہ کل کے خوف اور شوق میں نہیں وہ اپنی فطرت سے کرتی رہتی ہیں کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اسی میں رکھی ہے وہ یہ نہ کریں تو آگے آنے والے وقت میں پھر ان کو نقصان پہنچے لیکن کل کیا ہوگا آئندہ دس سال کیا ہوگا پچاس سال بعد کیا ہوگا یہ سوچ صرف انسان کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں اتنی سوچوں اور پھر ہر وقت اس کی سوچ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی چلتی رہتی ہے تیز رفتار سواری ہے کائنات میں تصور کی تیز رفتار سواری ہے خیال کی خیال کے آگے نہ کوئی راکٹ دوڑ سکتا ہے اور نہ کوئی میزائل دوڑ سکتا ہے نہ ہوا اس کے آگے دوڑ سکتی نہ روشنی دوڑ سکتی ہے جس کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے خیال کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے تو ایسے انسان کو صرف طاقت سے کہہ دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو شاید کچھ دن ہو جائے پھر نہیں ہوگا پھر وہ نظام ٹوٹ جائے گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑواتا تھا نبی ایک فقیر عام انبیاء تو فقیر ہی آئے کبھی کھایا کبھی نہ کھایا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے قرار تھے اور اس بے قراری میں آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کے اس پر ایسے نیچے جھک گئے نیچے جھک گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ کہا فرمایا عائشہ بھوک بہت سخت لگی تو پیٹ کو سہارا دینے کے لیے اس کی آخ کو مدھم کرنے کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ ہر وقت سنتا ہے آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا مجھ سے پہلے میرے جو بھائی تھے انبیاء وہ اسی فاقے کو برداشت کرتے ہوئے چلے گئے میں بھی انہی کے راستے کو اختیار کروں گا فب خدا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہی کے انہی کے طریقے کو سامنے رکھ کر چل جو تو اس سے پہلے سوا لاکھ آئے ہیں تو اگر اللہ نے اپنے دین پہ چلانا منوانا تھا طاقت کے ذریعے سے تو اللہ ہر نبی کو سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت دیتا اور ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا اور جنات مسخر کرتا اور ہر زمانے کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا نبی ہوتا اور وہ آ کر سب کو کہتا سیدھے ہو جاؤ یہ بھی نہیں کیا ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے دکھا کر اور اپنی قدرت اور طاقت کا ظہور فرما کر کہا سیدھے ہو جاؤ یہ بھی نہیں کیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے انسان کو شعور اور احساس دے کر کہا اب اپنے ارادے سے خیر کو اختیار کر اپنے ارادے سے اچھائی کو اختیار کر اور اپنے ارادے سے برائی کو چھوڑ برائی کی طرف چلنا ہے تو اپنی چاہت سے جا اچھائی کی طرف چلنے ہیں تو اپنی چاہت سے آ اللہ کی طرف چلنا ہے تو راہیں کھلی ہیں اور شیطان اور جہنم کی طرف جانا ہے تو وہ بھی راہیں کھلی ہیں فصن یسر للی تم اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ وہ راہیں آسان کرے گا فسن یسر لسرا اور تم شیطان کی راہوں کی طرف چلو گے تو وہ راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی یہ اسباب کی دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ طاقت سے نہیں انسان کو چلانا چاہتا اندر کے شعور اور اندر کے احساس اور اندر کے یقین سے انسان کو چلانا چاہتا ہے اب انسان کی جو سوچ بنتی ہے وہ وہ بھائیو ایسا نہیں کہ ٹیکا لگایا اور سوچ اندر چلی گئی ہے ایسا نہیں ہے وہ اتنی سی عمر سے جب اس کی آنکھ دیکھنا شروع کرتی ہے اور اس کے کان سننا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر سوچ کے دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے پھر کچھ عرصے بعد وہ پڑھنے لگ جاتا ہے پھر وہ پڑھتا ہے تو یہ سننا اور یہ پڑھنا اور یہ دیکھنا یہ اس کے اندر از خود ترجیحات قائم کر رہا ہے یہ ضروری یہ اس سے کم یہ غیر ضروری یہ فضول یہ بڑی چیز یہ چھوٹی چیز یہ اعلیٰ چیز یہ ادنا چیز یہ سارا کچھ اس کے اندر اپنے آپ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے ایک دم وہ نہیں سیکھتا ہے تدریجن سیکھتا ہے آج کا ماحول آج کا کلام آج کی کتاب وہ سب کے سب کا ایک ہی ہدف ہے کہ پیسہ آئے گا تو زندگی بن جائے گی بڑا آدمی کون ہے پیسے والا چھوٹا آدمی کون ہے جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں بڑا آدمی کون ہے بڑی گاڑی والا چھوٹا آدمی کون ہے سائیکل والا بڑا انسان کون ہے بڑے گھر والا چھوٹا کون ہے کرایہ دار کرائے پہ رہنے والا یہ ذہن ساری دنیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے اور ہر خطے میں اس ذہن نے خاص طور پر متمدن دنیا ترقی یافتہ دنیا میں وہ جنگلوں میں چلے جاؤ وہاں تو ساری زندگی یکساں ہے لیکن جہاں مال کی دوڑ لگ چکی ہے اور دنیا اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر چکی ہے اور اس کا بڑھاپا اس کے مصنوعی حسن کے اندر چھپ چکا ہے وہاں یہ ایک ذہن ہے ایک سوچ ہے ایک دوڑ ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے حکومت ہونی چاہیے بڑا گھر ہونا چاہیے مال دولت ہونا چاہیے میں ایک دوست کو ملنے گیا اس اس کے کے گھر گھر میں میں دو گاڑیاں کھڑی تھیں چھوٹی ایک بڑی تو ایک بچی نکلی چھوٹی بچی میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے آپ کے ابو کا کیا نام ہے ان کا احمد نام ہے پھر سامنے دو گاڑیاں تھیں تو وہ تین چار سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی وہ وہاں سے چلی اور بڑی گاڑی پہ انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے یہ والی گاڑی ہے اس چار سال کے بچی کو یہ کس نے ذہن دیا ہے کہ چھوٹی گاڑی چھوٹا آدمی اور بڑی گاڑی بڑا آدمی وہ یہ خصوصی طور پر کہہ رہی ہے جن کی یہ والی گاڑی ہے وہ میرا ابا ہے وہ چھوٹی گاڑی والا میرا باپ نہیں یہ بڑی گاڑی والا میرا باپ ہے یہ چار برس میں یہ ذہن بنا ہے چالیس سال میں یہ کہاں تک جائے گا اور کیا کیا کیا اپنے اندر یہ تانے بانے بنے گا اس ذہن کو بھائیو بدلنے کے لیے ایک دوسری محنت چاہیے ذہن کی تبدیلی محنت سے ہوتی ہے ڈنڈے سے نہیں ہوتی طاقت سے نہیں ہوتی تنفیز اور نافذ کرنے سے نہیں ہوتی اس کے بالمقابل قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ مل گیا تو سارے کام بنیں گے اللہ کی چاہت سے سارے مسئلے حل ہوں گے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے اللہ ناراض ہوگا تو سب کچھ بگڑ جائے گا قرآن یہ ذہن دیتا ہے ماں باپ ماحول کتاب سنانے والے جو نظر آ رہا ہے ان ساری چیزوں سے یہ ذہن بن رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے پیسہ سب کچھ ہے قرآن یہ ذہن دے رہا ہے اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے آج کی نظر اور خبر اور کتاب یہ ذہن بنا رہی ہے کہ دنیا ہماری منزل ہے یہاں کی عزت ہماری منزل ہے یہاں کی دولت اور عزت اور شہرت اور وجاہت اور اقتدار یہ ہمارا مقصود ہے ہماری منزل ہے قرآن یہ ذہن بنا رہا ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے مسافر خانہ ہے راہگیر ہو مسافر ہو راہی ہو گزر جاؤ یہ گزر گاہ ہے یہ قیام گاہ نہیں ہے یہاں کی عزت بھی اسٹیشن ہے یہاں کی ذلت بھی وہ لاری اڈا ہے اور یہاں کا گھر بھی وہ لاری اڈے کا ریلوے اسٹیشن کا وہ ویٹنگ روم ہے جہاں آئے سستائے اور اٹھ کے چل دیے قرآن یہ ذہن دیتا ہے دنیا گزر گاہ ہے آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ آخرت اصل زندگی ہے آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے آخرت کس نے دیکھی ہے کوئی ہے آخرت تو دکھاؤ کہاں ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے خزانوں میں ہے اور آج کا انسان یہ ذہن لیے پھر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں سب کچھ دھرا ہوا ہے سارے خزانے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہیں ہمارے پاس طاقت ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ عمل بنے گا تو عظیم بنو گے اور دنیا ذہن ذہن آج کا ماحول یہ دیتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو عظیم بنو گے قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے اور آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے کہ دنیا میں بڑے مرتبے حاصل کرو گے تو لوگ تمہیں فرشی سلام کریں گے جھک جھک کر ملیں گے اور تمہاری واہ واہ ہوگی ہٹو بچوں کے شور ہوں گے تو تمہیں اپنی زندگی کی, کی کی منزل اور معراج مل جائے گی یہ بالکل دو متضاد ذہن چل رہے ہیں بالکل دو متضاد راہیں ہیں جب یہ ذہن بنے گا کہ دنیا سب کچھ ہے تو یہ آدمی حکموں کو توڑتا چلا جائے گا اور شریعت کا مذاق اڑاتا چلا جائے گا اور اس کے لیے قرآن ایک بے معنی بے مقصد کلام ہوگا اور رسول اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوگا اور آخرت اس کے لیے ایک دھندلا تصور اور نہ ہونے والا واقعہ ہوگا اور جو یہ ذہن بنائے گا کہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا دنیا مسافر خانہ آخرت اصل زندگی پھر یہ اللہ کے حکموں کو زندہ کرے گا پھر یہ اللہ پر دنیا قربان کرے گا پھر یہ اللہ پر مال قربان کرے گا پھر یہ اللہ پر اپنی عزت کا سودا کر دے گا یہ اللہ پر حکومتوں کو ٹھکرا دے گا یہ اللہ پر اپنی خواہشات ضروریات کے سودے کر جائے گا یہ اللہ پر دھن دولت کو لٹائے گا یہ اللہ پر عزت آبرو کو لٹائے گا یہ اللہ پر خون کا آخری قطرہ بہائے گا یہ اللہ کے لیے اولاد کو ذبح کرے گا یہ اللہ کے لیے اولاد کے سینے پر چڑھے گا یہ اللہ کے لیے اندھیر اندھیر اندھیر اندھیر اندھیر کنو میں گرے گا یہ اللہ کے لیے صحراؤں میں بیٹھے گا یہ اللہ کے لیے آگ کے ڈھیر پر جلے گا جلانے والے نے جلنے سے بچا لیا اس نے جلنے کی نیت کر کے چھلانگ لگائی ہے یہ جب اللہ مطلوب بنے گا جب اللہ سامنے ہوگا تو پھر یہ اپنے آپ کو بیچے گا دھن دولت کو بیچے گا نفس و نفیس کو بیچے گا عزت کو بیچے گا آبرو کو بیچے گا اس کے لیے حیثیت ہو جائیں گے یہ کہے گا میرا میرا میرا اللہ اللہ اللہ مطلوب ہے میری چاہت میری منزل میرا اللہ میرا سب کچھ میرا اللہ مجھے مل گیا تو مجھے کوئی غم نہیں میرا اللہ نہ ملا تو حکومت والے سکندر کیا کر گیا اور دارا کیا کر گیا اور چنگیز کیا کر گیا اور ہلاکو کیا کر گیا اور تخت و تاج برطانیہ کیا کر گیا اور مغل کیا کر گئے اور بنو امیہ کیا کر گئے اور بنو عباس کیا کر گئے اور جن کے جن کے غلغلے تھے اور جن کے آگے ہٹو بچو کے شور تھے اور گردنیں جھکی رہتی تھیں آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں زمانے نے اور وقت کی تیز رفتار گاڑی نے ان پر ان کو ایسے مٹا دیا کہ ان کی قبر کو بھی ڈھونڈو تو نہیں پا سکتے ہو ساری دنیا پہ راج کرنے والے بے نشان ہو گئے ان کے شہر چنگیز خان کا شہر قراقرم کا جو ساتویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا شہر بنا اور سب دنیا کا حسن و جمال وہاں لوٹ کے لایا گیا دولت لوٹ کے لائے گئے ہیرے جواہرات سے وہاں خیموں کو سجایا گیا اور دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور شہر بسایا گیا آج اس پورے شہر کی نشانی ایک کچھوے کا ایک پتھر پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اور باقی چاروں طرف ریت اڑ رہی ہے چاروں طرف ریت اڑ رہی ہے اور اس کا ہر ہر ذرہ اور اس کا ہر ہر بگولا اور ہوا کا ہر ہر جھکڑ زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہے کل من علیہ فان وہ ربی کا دل اعلان کر رہا ہے کل نفس دائقت الموت اور یہ اعلان کر رہا ہے کل شی ان الا الجہ کسی چیز کو بقا نہیں سوائے اللہ کے کسی چیز کا کو دوام نہیں سوائے اللہ کے کسی کے خزانے بھرے نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کے کسی کی عزت کو بقا نہیں سوائے اللہ کے کسی کے ملک کو بقا نہیں سوائے اللہ کے کسی کی وجاہت کو بقا نہیں سوائے اللہ کے کسی کی شہرت بقا کو بقا نہیں سوائے اللہ کے کسی کے تخت کو دوام نہیں سوائے اللہ کے کسی کے لشکروں کو بقا نہیں سوائے اللہ اللہ کے کسی کی بلندیاں سلامت نہیں ہیں سوائے اللہ کے کسی کی عزتیں سلامت نہیں سوائے اللہ کے کسی کی شہنشاہی سلامت نہیں سوائے اللہ کے کسی کی حیبت سلامت نہیں سوائے اللہ کے کسی کی طاقت سلامت نہیں سوائے اللہ کے کسی کا امر سلامت نہیں سوائے اللہ کے صرف اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو وہی صرف اللہ ہے فی السماء الہ الارض الہ آسمانوں پہ بھی اللہ اور زمینوں پہ بھی اللہ وہ صرف اللہ ہے للہ المشرق والمغرب کہ مشرق میں بھی اللہ اور مغرب میں بھی اللہ وہ صرف اللہ ہے اینما تولو وجہ اللہ شمال میں بھی اللہ جنوب بھی اللہ فوق بھی اللہ تحت بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ رگ رگ میں اللہ پتے پتے میں اللہ ڈالی ڈالی میں اللہ سورج کی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 يسب بحمده ألم ترى ألم ترى ألم ترى قرآن कैसे पुकारता ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم ترى अरे كوني क्यों ألم ترى हो अलम तरा अरे क्यों नहीं इबरत की निगाह कहीं से खरीद के लाते کیوں نہیں دل کی آنکھوں کے پردے اٹھاتے ہو الم ترا کیوں نہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھ سکتی جس کی آنکھوں میں حرام کا سرما پھر چکا ہو جو اور نگاہ عورت پہ بے حیائی سے پڑتی ہو جو نگاہ کسی کی بیٹی پر آوارگی سے پڑتی ہو وہ میرے رب کی نظر میں اندھی نگاہ ہے اسے کچھ نہیں نظر آئے گا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا جو کان سارا دن موسیقی کا زہر اپنے اندر اتارتے ہوں جو سارا دن تبلے کی تھاپ پر اور موسیقی کے سر پر اور تبلے کی تال پر گھنگرو کی چھنکار پر جو سارا دن جو کان یہ گندگی اپنے اندر تھوڑی سی ویکس جمع ہو کان بند ہو جاتا ہے یہ یہ میل میل یہ تھوڑی سی جمع ہو جا رہا ہے کدھر جا رہے ہو وہ جی وہ کانوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں یہ میرے میل جمع ہو گئی ہے مجھے سنا ہی نہیں دے رہا وہ کھینچ کھینچ کے نکالتا ہے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ٹنو ٹن اور منو من روزانہ روزانہ گندگی کے گندگی کے موسیقی کی شکل میں تبلے کی آوس تبلے کی تال ہے ہاں گٹار کا سر ہے اور کی چھنکار ہے یہ گند ویکس ہے جس نے اندر جا کر کانوں کو بند کر دیا پردوں کو پھاڑ دیا بہرا کر دیا بہرا کر دیا بہرا کر دیا ایک دن کا اوپر جا کے پھنس جائے خود نہیں نکل رہا بھاگا جا رہا ہے کدھر جا رہا ہوں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں آنکھ میں تن کا چپ گیا ہے وہ نکالے گا آلے کے ساتھ صبح سے شام تک اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا بہنوں کو دیکھا بیویوں کو دیکھا تم نے ڈالے اپنی آنکھوں میں تم نے زہریلے تیروں سے اپنے آنکھوں کو چھید دیا اب انہیں کیسے نظر آئے یہ عبرت سے کیسے دیکھیں انہیں غریب کی درد بری فریاد کہاں سے سنائی دے گی انہیں مظلوموں کے آنسو کہاں سے دکھائی دیں گے انہیں پھٹی ہوئی چنیاں کہاں سے دکھائی دیں گی انہیں زرد چہرے معصوم مظلوموں کے چہرے انہیں کہاں سے دکھائی دیں گے یہ بدبخت اندھے ہیں اندھے ہیں یہ بہرے ہیں سمن بکمن عمیون فہم لا یبصرون یہ آنکھوں سے اندھے ہیں یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں ان کی آنکھوں میں حرام نے پردے ڈال دیے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا انہیں کچھ نظر نہیں آتا کتا تڑپتا ہو تو آدمی مچل جاتا ہے یا انسان تڑپ رہے ہیں معصوم بچے تڑپ رہے ہیں بوڑھی مائیں تڑپ رہی ہیں بوڑھے باپ بے آسرا ہیں انہیں نظر نہیں آئے گا ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں انہیں مظلوموں کی فریاد سنائی نہیں دے گی یہ بہرے ہو چکے ہیں ان سے گلا نہ کرو یہ آج لوگ ہیں آنے دو ایک وقت آنے والا ہے ایک وقت آئے گا جب آج مظلوم عزت پائے گا اور آج دیکھنا ولو ترو إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثذب الكفار ما كانوا يفعلون وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة ایک دن آنے والا ہے جب میرا اللہ بھی آئے گا بھی جھولتا ہوا آئے گا جہنم بھی بھڑکتی ہوئی آئے گی جنت بھی مہکتی ہوئی آئے گی اور فرشتوں کے لشکر ہوں گے اور ان کی صفیں ہوں گی اور انسان بندے ہوں گے اور مرد عورت ننگے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی ہوں گی اور دل اچھل اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے اور سینے پھٹ رہے ہوں گے اور جک زمین جکڑ لے گی پسینے میں غرق ہوں گے ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھ نہ پائے گا اور میرے رب کا عرش آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے اور پھر میرا رب اعلان کرے گا الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرم ادھر آ جاؤ آج ظالم ادھر آ جاؤ آج ادھر آؤ آج فیصلے کا دن ہے آج فیصلے کا دن ہے حسن بصری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دشمن اللہ کا نا فرمان ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جا تیرے بدلے کا انتظام ہو گیا اسے موت کا پہلا جھٹ کا ہی سب کچھ صاف کر کے دکھا دے گا میرے بھائیو میرے بھائیو جو قرآن ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے خزانے اللہ کے قدرت اللہ کی شہنشاہی اللہ کی حکومت اللہ کی ارادے اللہ کے مشیت اللہ کی چاہت اللہ کی یہ انسان کیا ہے کل کو تو یہ کچھ بھی نہ تھا حل الدہر لم يكن شیئا مذکورا اور ایک اور کل آنے والی ہے ایک اور کل آنے والی ہے وہ دن وہ صبح وہ شام وہ گھڑی وہ گھنٹہ وہ پل وہ سیکنڈ میرے رب کے ہاں بے خطا لکھا ہوا ہے اس پل اس لمحے پر زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی ناطے ٹوٹ جائیں گے تھرکتے متحرک بدن ساکت اور جامد ہو جائیں گے اور پھر پھر قبر کی گرمی اسے پگھلائے گی پھر چورا چورا کرے گی پھر زمین کروٹ بدلے گی پھر پاگل ہوائیں اس کی مٹی کو ہوا میں اڑا کر یہ پھر وہ ایک کل تھی جب یہ کچھ نہ تھا ایک اور کل آ گئی ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے ہے کیا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا کیا کلام ہے میرے رب کا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ارے انسان تیرا ستیہ ناس ہو ارے انسان تو ہلاک و برباد ہو وہ کبھی کوئی خالق سے بھی ٹکر لیتا ہے کبھی کوئی محسن کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے محسن کو تو کتا بھی آنکھ نہیں دکھاتا روٹی ڈالنے والے کو تو شیر بھی نہیں پھاڑتا یہ جو شیروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ آرام سے پنجرے میں چلے جاتے ہیں شیر ان کے آگے ان کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں کتے جیسا ناپاک جانور بھی اپنے مالک کے آگے سر جھکا کے کمچیاں کھاتا ہے جوتے کھاتا ہے ڈر نہیں چھوڑتا روٹی کھلاؤ تو بھی تمہارے در پر ہے سارا دن نہ پوچھو اگلا دن نہ پوچھو پورا مہینہ نہ پوچھو وہ دائیں بائیں سے کھا کر پھر تمہارے در پہ آ جائے گا گا اگر تمہیں کبھی شکوا نہ کرے روٹی تو کھلاتے نہیں ہو میں دن تم نے کھلایا تھا وہ اس کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولے گا ہم نے گھر چھوڑ دیا باپ فوت ہو گئے تو میں تبلیغ میں میرا بھائی ڈاکٹر میری والدہ رہتی تھیں تو ایک چھوٹی سی کتیا کہیں سے آ گئی وہ بس میری ماں ان کو روٹی ڈلوا دیتی تھی پھر میری ماں بھی مر گئی تو اب گھر میں کوئی نہیں ہے خالی گھر پڑا ہوا ہے ہم کبھی گئے آباد ہو گیا پھر آئے بے آباد ہو گیا اس کتیا نے میرے گھر کی چار دیواری کے اندر جان دی باہر نہیں وہ وہیں مر گئی کوئی نہیں روٹی کھلانے والا تو کوئی نہیں ہے پر میں نے یہاں چار دن روٹی کھائی ہے میں یہ در نہیں چھوڑوں گی یہ ایک کتے کی وفا ہے یہ ایک کتے کی وفا ہے میرے بھائیو وہ تو اللہ ہے تو اللہ ہے اللہ وہ اللہ جب میں کچھ نہ تھا اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن مذکورا جب میں کچھ نہ تھا تو اس کی قدرت اس کے فیصلے سے میرے تخلیق کا نظام چلا وہ اللہ ہے جب میں کچھ نہ تھا وہ مجھے غذاؤں میں لایا وہ اللہ ہے جب میں غزاؤں میں تھا تو وہ مجھے نوالے میں لایا وہ وہ اللہ ہے جب میں کچھ نہ تھا تو اس نے نوالے کو باپ کی پشت میں منی بنایا وہ وہی اللہ ہے جس نے منی کو ماں کے رحم میں منتقل کیا تو وہی اللہ ہے جس نے دو پانیوں کو ملا کر ماں کے تین پیٹ کے تین اندھیروں میں میری تصویر بنائی کہ جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے نہیں بنا رہا تھا میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے میرے ساتھ کروڑوں اربوں اربوں اربوں قسم کی مخلوقات بن رہی تھی اس کے کارخانے میں ایک مال تیار نہیں ہوتا پرندوں کے انڈوں میں بھی کچھ ہو رہا تھا مچھلی کے انڈوں میں مگر مچھ کے انڈوں میں کچھوے کے انڈوں میں مور کے انڈوں میں کبوتر فاختہ چیل اقاب شاہین ممولا بلبل کوئل ان سب کے انڈوں میں کچھ تیار کر رہا تھا اور مور بگلے کے سارس کے انڈوں میں کچھ بنا رہا تھا اور <coughs> جانور چوپائے ان کی مادہ کے پیٹ میں کچھ بن رہا تھا اور اور نرمادہ نرمادہ درختوں کے اندر کچھ بن رہا تھا ایک جس وقت میں بن رہا تھا اس وقت کھرب ہا کھرب شکلیں میرا رب تیار کر رہا تھا اگر ایک پل کے دس کروڑ حصے کے برابر بھی میرے رب کی نظر مجھ سے ہٹتی تو میں انسان کی بجائے کوئی بجو ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا میں انسان کی بجائے کوئی حیوان ماں کے پیٹ سے نکلتا اس نے کھرب ہرا کھرب کھرب ہا کھرب کھرب ہا کھرب شکلوں کو بنایا ان کے رنگ بنائے ان کے روپ بنائے ان کے ہونٹ بنائے ان ان کے زاویے بنائے انگلیاں بنائی ان کے ناخن بنائے ان کے پوروے بنائے ان کے ہاتھ کے پاؤں کی انگلیاں بنائی ماتھا الگ سر الگ پیٹ الگ میدا الگ جگر الگ کلیجا الگ تلی الگ اور آتیں الگ اور مسانہ الگ اور مسام الگ اور بال الگ اور کھال الگ اور جوڑ الگ اور پٹھے الگ یہ سب کچھ وہ بنا رہا تھا اور کھربوں کے بنا رہا تھا وہ مجھ سے غافل نہ تھا وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں میری آنکھوں کو کو رنگ دیا میرے کان سلامت بنایا ناک بنائے وجود کو سلامت کر کے پھر وہی اللہ ہے جب میں پیدا ہو رہا تھا میرے ساتھ اور کروڑوں چیزیں وہ پیدا کر رہا تھا وہ مجھ سے اگر غافل ہوتا یا میں مرتا یا میری ماں مرتی نہیں نہیں وہ غافل نہ ہوا وہ جاہل نہ ہوا یہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے ان سارے مراحل سے نکالا اور مجھے ماں کے پیٹ سے نکال کر ماں کی گود میں پہنچایا یہ وہی اللہ ہے پھر جس نے میری ماں کو میرے باپ کو میرے لیے بے قرار کر دیا وہ بھوکی ہے مجھے کھلاتی ہے وہ پیاسی ہے مجھے پلاتی ہے وہ جاگتی ہے مجھے سلاتی ہے وہ روتی ہے مجھے ہنساتی ہے وہ پھٹے پرانے پہنتی ہے مجھے نئے پہناتی ہے وہ آگ کے سامنے بیٹھ کر کبھی میرے لیے دودھ گرم کرتی ہے چائے بناتی ہے روٹی بناتی ہے ہانڈی بناتی ہے میرا باپ کولو کے بیل کی طرح وہ فیصل آباد کی سڑکوں پہ سائیکل پہ چڑھ کے کبھی پھیری لگاتا ہے کبھی پتھر توڑتا ہے کبھی ریڑی لگاتا ہے کبھی جلا دینے والی دھوپ میں اپنے سارے وجود کو جلا کر اور اپنے ساری رگوں کے خون کو جلا کر کر شام کو تازہ روٹی میرے لیے لے کر آتا ہے ایسی صبحیں آئیں ایسی شامیں آئیں پھر اس نے میرے لیے آنے سے پہلے زمین کا فرش بچھایا اس میں ٹھنڈے پانی کے چشمے بنائے اس میں گرم پانی کے چشمے بنائے اس نے میرے حسن کی تسکین کے لیے اس نے میرے لیے ہیرا بنایا کبھی ہیرا زندگی میں کوئی ضرورت کی چیز ہے موتی کوئی ضرورت کی چیز ہے لال و جواہر نیلم و پخراج یہ کوئی ضرورت کی چیز ہے زمرد کوئی ضرورت کی چیز ہے ضرورت نہیں ہر انسان حسن پرست ہے حسن کا دیوانہ ہے میرے اللہ نے کاربن کا کوئلہ بنایا پتھروں میں سونا اور چاندی کو پیدا فرمایا اور میرے میرے آنے آنے سے سے پہلے پہلے اس کے ڈھیر لگا دیے صدف کا منہ کھولا قطرے کو اندر پہنچایا بے شمار پیچیدہ مراحل سے گزار کر اسے موتی بنایا پھر عقل ہمیں عطا کی پھر مجھے وہاں تک پہنچایا اسے باہر لایا اسے ہار بنایا ہیرے کو چمکایا اور اسے تاج میں ڈالا اسے زیور میں ڈالا اسے ہار میں ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گرمی کے پھل الگ لے کر آیا سردی کے الگ لایا جب میں سردی سے آجائز آیا تو میرا رب بہار لایا جب میں بہار سے تنگ ہوا تو میرا رب گرمی لایا جب میں گرمی سے تنگ ہوا تو پھر وہ بہار کو لے کر آیا پھر بہار نے ستایا تو سردی آئی گرمی اور سردی بہار و خزاں کبھی بارش دکھائی کبھی کوس و خزا کے رنگ دکھائے کبھی اقاب کی اڑان دکھائی کبھی بلبل کا نغمہ سنایا کبھی کوئل کی کوک سنائی کبھی مور کا ناش دکھایا آج تک مور ذبح کر کے کھایا اس کو حسن دینے میں اس کو حسن دینے میں مور کا کیا نفع ہے مور کو تو خود نہیں پتا میں اتنا حسین ہوں مور کو تو خود نہیں پتا کہ میں ایک بے مثال چیز ہوں یہ سب میرے لیے بنایا مور ناچا میرے میرے لیے کوئل گائی لیے بلبل کا نغمہ میرے لیے ندیوں کے جھرنے چشموں کے جھرنے میرے لیے ندیوں کا پر پیش پانی میرے لیے اور پانیوں کا شور میرے لیے بارش کی برسات میرے لیے خوبصورت قطرے میرے لیے کوسو کوزا کے رنگ میرے لیے بادل کی برج گرج اور چمک میرے لیے مرغی کا انڈا نکلا تو انسان تیرے لیے اور گوشت ہو کے کے تیرے پر آیا تو میرے لیے لیے اور آپ پھول مہکا تو میرے لیے چنگیلی نے سفید جوڑا پہنا تو آپ کے لیے آم گچھے بن کے لٹکا تو اللہ نے کھانا ہے جبریل نے کھانا ہے میکائل نے کھانا ہے انگور گچھوں میں لٹکا کھجور مٹھاس لے کر آئی اور اور لیمو کھٹ پاس لے کر آیا انار کی پیکنگ کو توڑ دو پھر جوڑ کے دکھا دو دانا دانا کس رب نے پرویا رنگ رنگ بھرے ذائقے بھرے پردوں میں لپیٹا ٹھوس پردے میں ڈالا ایک باریک شاخ سے لٹکایا سارا درخت کڑوا اور انار کھولا تو میٹھا بھی حسین بھی خوبصورت بھی میرے نبی نے فرمایا انار کے ہر انار کے ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انار یہ حسن پاتا ہے یہ ذائقے پاتا ہے یہ خوشبو پاتا ہے یہ رنگ پاتا ہے یہ کرنے والا کون ہے ذالکم اللہ ربکم الحق ذالکم اللہ ربکم الحق ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے فنا تفکون فنا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون اے ہائے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک بعاد ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل, وجعل الشمس سراجا أفرأيت الذي من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أرأيت الذي يكذب بالدين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أرأيت أرأيتم ألم ترى ألم تروا ألم يروا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشعون یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن ذہن بنا رہا ہے اوے اللہ ہی سب کچھ ہے اوے اللہ ہی سب کچھ ہے مرد عورت ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے افرعیتم ما تمنون تمہاری شادیوں سے اولاد ہے نہیں نہیں نہیں نہیں تمہارا اللہ دینے والا ہے افرعیتم ما تحرثون تمہارے حل چلانے سے غلے ہیں نہیں نہیں نہیں اللہ ہی دینے والا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون یہ پانی تم نے بنایا نہیں نہیں نہیں اللہ ہی بنانے والا ہے افرائیتم النار التي تورون یہ آگ تم نے بنائی نہیں نہیں نہیں اللہ ہی بنانے والا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین میں تمہارا رب پانی ہی ختم کر دوں کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے بھائیوں جس شخص کے تعاقب میں موت ہو اسے اس کی تیاری کرنا لازم ہے باقی سب چیزیں راہ کی ہیں راستے کی ہیں یہ اخبار والے بھی دیوانے جو دنیا کی چیزوں کو بڑا بڑا ایشو بنا کے تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں کوئی تو یہ کہتا حضرت علی کی طرح پکار تھا لیس منہ الفوت سنو امام علی کی پکار سنو علی بن ابی طالب کہہ رہا ہے الموت لیس منہ الفوت ان اقم تم لہو اخدم ان فرر تم من ادرکم اے لوگو موت سے آج تک کوئی نہ لڑ سکا موت سے آج تک کوئی نہ جیت سکا بھاگو گے پکڑے جاؤ گے لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو اللہ کو مقصود بناؤ اللہ کو منزل بناؤ اللہ کو مطلب بناؤ اللہ ملنے میں سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے اللہ کا ملنا ملنا کیا ملا سب کچھ مل گیا جو گیا وہ کچھ بھی نہ گیا جو ملا وہ بہت کچھ گیا سو دے کے لاکھ کوئی کما لے تو کہے گا میرا سو کا نقصان ہوا کہے گا میرے وارے نیارے میرے وارے نیارے بھائیو اللہ کو پالو اللہ کو پالو اللہ کو پالو باقی دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا ہے یہ دھرتی ان لوگوں سے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ ہی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دھرتی پہ بجلیاں کوند جاتی شرارے برس جاتے آگ جلا دیتے زمین پھٹ جاتی کلیجہ شک ہو جاتا اس پہ اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا زنا ہو رہا ہے کہ اگر اس کا اپنا بس میں ہوتا تو یہ پھٹ کے نگل چکی ہوتی اس پہ اتنا گھنگرو چھنک رہا ہے اتنا گھنگرو چھنک رہا ہے اتنی عورت ننگی ہو کے ناچ رہی ہے اور اور اتنی شراب پی جا رہی ہے کہ اگر اس کی اپنی طاقت ہوتی تو یہ ان سب کو لے جاتی اس پہ اتنا جوا کھیلا جا رہا ہے اتنا اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور قتل میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کو قتل کرنے پر آسمان کے فرشتے زمین کے انسان مل کر قتل کریں قتل ظلم کا ہو اللہ فرشتوں انسانوں سب کو جہنم میں ڈال دے گا روزانہ لاکھوں بے گناہ قتل ہو رہے ہیں فیصلہ بے عزت ہو رہی ہیں باپ ذلیل ہو رہے ہیں جوان اولاد پر مر گئے اور وہی بدبخت اپنی ماں کو پانی پلا کے راضی نہیں اپنے باپ کا حال پوچھ کے راضی نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سوری رات وہ ننگی فلمیں بھی دیکھے گا وہ گندے محفلوں میں بھی جائے گا اور وہ ساری رات گھنگرو کی چھنکار بھی سنے گا اور بازاروں کے گشت بھی کرے گا اور بیمار ماں کو دوائی لا کے نہیں دے گا بیمار ماں کا حال نہیں پوچھے گا باپ کا حال نہیں پوچھے گا جب یا میں حکومت کو کیا اب بتاؤ میں حکومت کو کیا برا کہوں یا میں فوج پولیس کو کیا برا کہوں میرا تو یہ رونا ہے جب ہر گھر میں نوجوان نسل ماں باپ کی نافرمان فرمان ہو تو تمہیں جنید بغدادی حکمران کیسے اللہ دے دے گا تمہیں نیک حکمران کیسے ملیں گے جب ماں باپ اولاد کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہوں اور ماں باپ اولاد سے ڈرتے پھرتے ہوں کہ کہیں یہ بد بخت کہیں گریبان نہ پکڑ لے یہ خبیص کہیں میرے میرے سب کے سامنے مجھے بےزت نہ کر دے جب اولاد یہاں تک پہنچ چکی ہو تو پھر کہاں سے خیر آئے گی حکومتوں کو برا نہ کہو اپنے آپ کو برا کہو اپنے آپ کو برا کہو کسی کے گرے بان مت کھولو اپنے گرے بان دیکھا اپنے گرے بان اے اللہ اقبال کے درجے بلند کرے ایسا شاعر میں نے نہیں دیکھا آج تک تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے یہ کیا بدبختی کی انتہا ہے اوروں کے عیب ڈھونڈنا اس پہ تبصرے کرنا اس پہ تنقیدیں کرنا سو نیکیوں پر ایک برائی دیکھی تو ایک برائی کے بدلے میں سو نیکیوں پہ کاٹے پھیر دینا او میرے بھائی دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بل مقابل تانگا stand main road Pir Wadhai Rawalpindi اور وہ ایمان والوں کو دو میں ڈال دے تو وہ حق ہے میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں میں اللہ کا قانون قدرت نہیں قانون بتا رہا ہوں بھائیو بھائیو بھائیو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا میرے اللہ کو پتا اور کوئی نہیں جانتا کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں کوئی نشانی تو بتائیں تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں زلیل ہو جائیں اولاد کے ہاتھوں جب اولادیں ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر آئی قیامت میں اپنے دیرے پر بیٹھا تھا ایک ہمارے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا صرف دو ایکڑ زمین ہے دو ایکڑ رحم دین اس کا نام ہے اس کا بیٹا ایک مدرسے میں عالم بن کے آیا اس کو میرے پاس لا کر کہنے لگا مولوی میاں صاحب مجھے یہاں جو ہمارا خاندانی لقب ہے وہ کہتے ہیں میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا اے پڑھیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں ایسے درد بھرے الفاظ تھے میں پگھل گیا اے پڑیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں تا پیو نال گل کرن دی بھی تمیز کوئی نہیں مینو بھی وڈیندا ہے ماں نو بھی وڈیندا ہے سمجھ رہے ہو میں اپنی زبان میں کروں مینو بھی وڈیندا ہے بھی ہے اس کی کیتا ہے مولانا صاحب میاں میں نے کچھ ہو کس کا گلا کروں کالج کے لڑکوں کا مدرسے کے لڑکوں کا کہاں جاؤں کہاں ٹکر ماروں سنو سنو تمہارے مسائل کا حل فوج کے پاس نہیں حکومت کے پاس نہیں سیاستدانوں کے پاس نہیں اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور اللہ کو پاؤ گے تو یہ کام بنے گا اور اللہ ملتا ہے جب میں خود اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کروں میں اپنی ذات میں آپ گم ہو کے دیکھوں اللہ کو پانے کے لیے اب ایک راستہ ہے ایک اور ایک وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی پاک زندگی پاک سیرت پاک نمونہ پاک قدوا وہ سراپا پاک وہ سراپا نور وہ سراپا اس کا دین نور اس کا قرآن نور وہ اپنی ذات میں نور وہ روشن ہی روشن وہ ہر طرف روشنیاں لے کر آیا سارے کائنات کو روشن کر کے گیا خود پیٹ پہ پتھر باندھے دان توڑوائے ہے میں کیسے اس کے صدمات کو بیان کروں اپنا سب کچھ لٹا دیا اس امت پر سب کچھ قربان کر دیا اس امت پر کبھی کبھی اپنی امت کے لیے اس اس کا کا آنسو خشک نہیں ہوا رونا بند نہیں ہوا اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا اللہ نے حکومت دی کہ نہیں چاہیے رزق پیش کیا نہیں چاہیے زربفت کے عالی شان کپڑے اور محلات پیش کیے نہیں چاہیے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اور اور پیوند لگے کپڑے پہنے ایک وقت ساری زندگی کھانا کھایا تین تین دن منہ میں نہ گیا چار چار دن ایک لکما پیٹ میں نہ گیا سوائے پانی کے یہ وہ شفیق یہ وہ حبیب یہ وہ مہربان یہ وہ محسن رسول ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم جس کے آگے جس کا سامنا ہونے والا ہے جس کے آنسوں کی سارا جہان قیمت نہیں دے سکتا سارے نبیوں کا رونا ایک طرف میرے آپ کے نبی کا رونا ایک طرف سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف میرے آپ کے نبی کے دکھ ایک طرف سارے نبیوں کی آہیں ایک طرف میرے نبی کی آہیں ایک طرف سارے نبیوں کے غم ایک طرف میرے نبی کے غم ایک طرف سارے نبیوں کی تڑپ ایک طرف میرے آپ کے نبی کی تڑپ بے قراری ایک طرف مدینے کی فضائیں گواہ ہیں مکے کی فضا گواہ ہے عرب کے پہاڑ گواہ ہیں کا پہاڑ گواہ ہے بدر کی وادی گواہ ہے تبو کا میدان گواہ ہے عرفات کا میدان گواہ ہے کہ یہاں اس نبی نے پانچ گھنٹے دھوپ میں بے قرار ہو کر امت کے لیے دعا مانگی ہے اور یہاں حاجی حاجی خود اپنے لیے ایک گھنٹہ دعا نہیں مانگتا ہر سال اللہ لے جاتا ہے میں دیکھتا ہوں نہیں دعا مانگی جاتی سارے لبین دن تامی گھنٹے تو کام نہیں جانا پانچ گھنٹے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اونٹنی جیسی بے آرام سواری ہو اور اوپر اپریل کی کڑک دھوپ ہو اور نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو ایک گلاس دودھ کے سوا حرام ہے جو میرے نبی نے اس نے کچھ کھایا یا پیا یہاں ہاتھ ہیں اور رب سے و نیاز ہے اور آنسو ہیں اور فریادیں ہیں اور آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں اور ایک ہی نغمہ ہے امت امت امت امت بھائیو اگر بے وفا ہونا تھا تو شیطان سے کرتے اپنے نفس سے بے وفائی کرتے اس سے بے وفا کیوں ہو گئے ہو جو سب کچھ تمہارے لیے دے گیا اس سے کیوں بے وفائی کرتے ہو جو تمہارے لیے پس گیا اپنے گھر میں فاقا رکھا کیوں فاقا رکھا ہے اللہ نے کہا تھا لے لو دو وقت کی آسانی کی ضرورت کرنا نہیں چاہیے یا اللہ نہیں چاہیے ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا آپ سفر میں تھے حضرت فاطمہ کے محمل سے رونے کی آواز اب اپنی سواری سے اتر کے نیچے بھاگ کے آئے کہ میرے بچوں کو کیا ہوا میرے بچوں کو کیا ہوا ہے یا رسول اللہ بھوکے ہیں ماں کی چھاتیوں کا دودھ ہی خشک ہو گیا فاقوں کی وجہ سے بھوکے ہیں یا رسول اللہ تو آپ نے کہا اللہ نہ کہ مجھے حسن پکڑا تو آپ نے حسن کو اٹھایا اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یا تھا کہ ان کے چہرے پہ بشاشت آ گئی انہیں واپس کیا پیچھے دوسرا بچہ بھی رو رہا ہے رو رہا ہے حسین حسین کو کو پکڑا پکڑا پھر پھر اس کے منہ میں اپنی زبان دی اور وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے اور پھر ان کی بھوک پیاس دور ہوئی پھر ان کو ماں کی گود میں ڈالا ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ کر سکتا تھا جن کو کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جن کو کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما ہائے ہائے بد دعا تو اس نے حسین کے قاتلوں کو بھی نہ دی کہ وہ بد بخت امتی تو تھے وہ بد بخت امتی تو تھے بد دعا نہیں دی اتنا کہا ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلک چتکبرا شمر کو برس تھا برس آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے اور اس کی بربادی کی بدعا تو نہ کی جو ایسا شفیق ہو کہ اولاد کے سر نیزے پہ چڑھ جائیں یہ منظور ہے ان خبیصوں کے لیے بدعا نہیں ہے تو کیوں ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں کیوں یہ بازار اس کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے والوں کو یاد نہیں ہے کہ اس کے سامنے آنا ہے کیا کہیں گے روٹی کی تو کھا بھی آیا رسول اللہ صرف روٹی پر بیچ دیا رسول کو ہائے ہائے تو اس وقت میں اگر اللہ کے رسول نے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری اولاد کے کٹے ہوئے سر اب بھی موجود ہیں یہ تمہیں یاد نہ رہے یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے تھیں یا کچھ اس میں سبق بھی تھا یہی تو سبق ہے لئی مری رتن تلو انام غضاب یہی تو سبق ہے کہ اللہ کے مل جانے پر اگر ہر چیز جاتی ہے تو جانے دو تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لے لو یہاں بھی سکھ ہے آگے بھی سکھ ہے اس کی شفاعت کے بغیر پانی نہیں ملے گا اس کی شفاعت کے بغیر چھاؤں نہیں ملے گی اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا اس کی شفاعت کے بغیر پل سرات نہ پار ہوگا اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا اس کی شفاعت کے بغیر اندر نہ جا سکو گے کس سے ٹکر لے لی ہے اور یہ سب کچھ وہ جانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو مذاق کیا اڑایا پرزے پرزے کر کے رکھ دیا رشوت لینے والا کیا کہتا ہے روٹی کی تھکام انعامی بانڈ بیچنے والا کیا کہتا ہے روٹی کی تھکاما جوا کھیلنے والا کیا کہتا ہے ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے سارا جوا جہان کھیل رہا ہے میں نے کھیلا تو کیا ہوا چوری کرنے والا کیا کہہ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے والا موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی لڑکی موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی بچی ایک موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتارنے والی لڑکی یہ سب کچھ یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے یہ تمہارے نبی کے سینے پہ خنجر نہیں لگ رہے نیزے لگ رہے ہیں نیزے جو اس کے سینے کے پار ہو رہے ہیں اور پھر بھی وہ قیامت کے دن میری آپ کی ساری سیاحیاں دیکھے گا سوری غلاستیں دیکھے گا چونکہ اس دن چھپ جانے کا دن نہیں ہے کھل جانے کا دن ہے زنا نظر آ رہا ہوگا زانی کا شرابی کی شراب نظر آ رہی ہوگی جواری کا جوا نظر آ رہا ہوگا ڈاکو کا ڈاکہ ظالم کا ظلم زانی کا زنا ماں باپ کے نا فرمان کی نافرمانی فرمانی بے نمازی کی کی ظلمت بے روز کی ظلمت یہ سب نظر آ رہا ہوگا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ادھر جہنم آئے گی اور ایک چنگاڑ مارے گی اور جہان منہ کے بل گرے گا کہے گا نفسی نفسی نفسی نفسی میرے رب میری جان بچا میری جان بچا کیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا میں باپ کا سائل نہیں ہوں میں کسی کا سوال نہیں کرتا تیری میری دوستی کا واسطہ عیسیٰ روح اللہ کہیں گے یا اللہ میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا تو میں اس دن کیسے کہہ سکتا ہوں میرے بچے میری ماں میری بیوی اس دن ہر آدمی یا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تو کون ہے تیرا بھائی جا جا تو میرا بھائی نہیں لگتا تو کون ہے تیری ماں جا جا تو میری ماں نہیں تو کون ہے تیرا ابا جا جا تو میرا ابا نہیں تو کون ہے تیری بیوی ہوں جا جا تو میری بیوی نہیں تو کون میں تیری اولاد ہوں جا جا میری کوئی اولاد نہیں ہے میں اکیلا نوح کہیں نفسی نفسی لوت شعیب اسحاق یعقوب ابراہیم یوسف موسا دانیال یوشا الیاس اور سلیمان اور زکریہ اور جب یہ علیہ السلام نفسی نفسی تو طارق جمیل کی کیا اوقات اور ایک عام انسان کی کیا اوقات اور ایک عالم کی کیا اوقات اور ایک شہید کی کیا اوقات اور ایک ولی کی کیا اوقات اور ایک غازی کی کیا اوقات اور ایک صوفی کی کیا اوقات اور ایک حاجی تحجد گزار کی کیا اوقات اور ایک علامہ محدث مفسر کی کیا اوقات ہے ہے یہاں آدم پکارے نفسی یہاں <clears throat> نوح پکارے نفسی نفسی یہاں ادریس پکارے نفسی نفسی اسماعیل و ابراہیم پکارے نفسی نفسی یعقوب اسحاق یوسف اور <clears throat> پکارے نفسی نفسی یہاں موسا ہارون یوشا دانیال پکارے نفسی نفسی یہاں الیاس داود اور ایوب پکارے نفسی نفسی یہاں عیسا یا الیاس پکارے نفسی نفسی یہاں داود و سلیمان پکارے نفسی نفسی یہاں عیسیٰ علیہ السلام پکارے نفسی نفسی مجھے کون پوچھے گا آپ کو کون پوچھے گا پر ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہے ایک ہے ایک ہے اسی مجمع میں ہے اسی مش یہی کھڑا ہوا ہے دیکھو اس کو دیکھو اور اس کا نغمہ اس کی فریاد اس کا نوحہ سنو وہ نفسی نہیں کہہ رہا اس کی جھولی بھی پھیلی ہے اس کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں اس کی آنکھیں بھی عرش پہ ہیں اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت میرے رب میری امت میری امت میری امت آپ بھی اسی سے بغاوت کرو گے اسی سے لڑو گے اسی کی شریعت کو توڑو گے میرے بھائیو اس وقت نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کو پالو اللہ کو پانا ہے تو غلام رسول بنو غلام نبی بنو غلام محمد بنو نام کے نہیں حقیقت کے بن کے دکھاؤ جہاں غلطی ہو توبہ کرو پھر چلو گرو گے چلو گے گرو گے چلو گے چلنا ہی نہ ہو بچہ چلتا ہے جو ہی گرنے لگتا ہے ماں سنبھالتی ہے تو سارے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کو اپنا بنانا منزل بناؤ اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو تبلیغ میں پھرو یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں ہے اخلاق کی دنیا اجڑ گئی ہے کیا کروں آج اللہ کی ہدایت کی صفت تبلیغ کے ساتھ متحرک اللہ ہر دور میں کسی کام کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے آج اللہ ہدایت کی صفت ادھر متوجہ کر چکا ہے اور قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہیں ہمارے تلمبے میں سرگودا سے ایک جماعت آئی ایک جماعت آئی کون سی جماعت ناچنے والے گانے والے بھکاری فقیر مانگنے والے کل تک ناچنے والے تھے آج دعوت دینے والی بنی ہوئی ہیں کل تک مانگنے والے تھے آج دعوت دینے والے بنے ہوئے بازار حسن کی عورتیں جن کے بدن تھرکتے تھے گھنگرو چھنکتے تھے آج وہ پردے میں اللہ کا پیغام سنا رہی ہیں اس کے پیچھے کسی علامہ کسی بڑے محدث کسی بڑے شیخ خانقاہ کی محنت نہیں ہے ایک ایک سرگودے کے اڈے کا تاجر ہے سپیر کا جس نے گشتیں کر کر کر کر ان کی راہوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کا اللہ نے اسے ذریعہ بنایا اور ان کی راہیں اللہ کی طرف پھر گئیں اور وہ سارے وہاں ہمارے پاس میں پچھلے ہفتے جمعے کے بعد گاؤں گیا تھا ہمارے تلمبے میں ان کی جماعت دو دن ٹھہری ہائے ہائے انہوں نے ہم اتلمبے میں ایک چھوٹا سا بازار حسن ہے ایک پرانا قدیم اڈا طوائفوں کا انہیں وہاں گشت کر کے سات طوائفوں کو اللہ کی راہ میں نکال دیا اور اس نے جا کر ان کو دعوت دی کہ میری بہنوں میری بیٹیوں میں تمہارے پاس حضرت اما خدیجہ کی چادر لے کر آیا تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو تم اما فاطمہ کی بیٹیاں ہو میں وہ چادر تمہارے سر پہ ڈالنے آیا ہوں اور اس نے اپنی چادر ایک لڑکی کے سر پر ڈالی تو ساری لڑکیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہنے لگی یہاں تو ہر کوئی ہماری چادر اتارنے آتا یہاں تو ہر کوئی ہمارے کپڑے اتارنے آتا تم کون ہو جو ہمارے سر پہ چادر ڈالنے آئے ہو نو طوائفیں نقد اللہ کی راہ میں نکلی تین دن کے لیے یہ وہ محنت ہے جس نے جسم بیچنے والیوں کو عزت بیچنے والیوں کو اللہ کی راہوں پہ چلا دیا ہے اور کچھ کرنا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کرو گے تو اللہ عزتیں تک پہنچے ہدایت سے کا نظام آئے گا اور کسی راستے سے ہدایت کی شکلیں مجھے نہیں نظر آ رہی جو ہدایت کی ہوا چلے گی اسی راستے سے چلے گی اس کے لیے پھرو پھرو پچھلی پر توبہ کرو اگلی کی نیت کرو اللہ سے دعا کرو کرتے ہو نا نیت سارے توبہ بھی کرتے ہو نا کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ تیرے چاہا تو سارا ہی پورا ہو جاتا ہے تیرے ارادے تیری چاہتیں تیرے فیصلے تیری تقدیر تیری تیری تدبیر مشیت ہر چیز مولا تو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس شکل میں چاہتا ہے جس وقت میں چاہتا ہے یا اللہ تو اسے کر کے دکھا دیتا ہے کائنات میں کوئی چیز میرے مالک تیرے سامنے نہ رکاوٹ بن سکتی ہے نہ کھڑی کر سکتی ہے نہ کوئی چیز تجھے آجز کر سکتی ہے نہ کوئی چیز تیرے اوپر غالب آ سکتی ہے میرے مالک آسمانوں پر بھی تیرا راج ہے اور زمینوں پر بھی تیرا راج ہے اور ہواؤں فرشتوں پر بھی تیرا ہی راج ہے چرند پرند پر بھی تیرا ہی راج ہے بحر و بر پر بھی یا اللہ زمین و آسمان پر بھی تحت سرا پر بھی جمادات نبادات پر بھی حیوانات پر انسان پر جنات پر فرشتوں پر تیرا ہی ہی حکم چلتا ہے تیرے فیصلے چلتے ہیں پر آج کا نادان انسان مولا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا ہے تو نے آج کے ظالم کو ڈھیل دے دی تو نے آج کے غافل کو ڈھیل دے دی تو نے آج کے کافر کو ڈھیل دے دی یا اللہ اس تیری ڈھیل کو وہ سمجھے کہ ہم ہی خدا ہیں انہوں نے تیرے بندوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور توڑتے چلے جا رہے ہیں اے رب کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے مولا ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں ہم بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے مولا لیکن ہم تیرے محبوب کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں ہم بڑے مجرم ہیں میرے آقا میں کوئی شک نہیں ہے پر ہم تیرے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تیری چاروں کتابوں صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں تیری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تیری جنت پر جہنم پر موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم ایمان لاتے ہیں یا اللہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم تجھے پیش کر سکیں اے رب کریم اللہ تو اپنے فضل سے ہی کوئی فیصلہ فرما دے اپنی قدرت سے ہی کوئی فیصلہ فرما دے میرے مولا تیری دھرتی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے مظلوم کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے ہیں اور ظالم میرے مولا بھیڑیوں کی طرح غرا رہے ہیں اور میرے مولا شیروں کی طرح وہ دھاڑ رہے ہیں اے ہر دور کے فرونوں کو پکڑنے والے اللہ ہر دور کے قارون شدادوں کو نیست و نابود کرنے والے اللہ تو آج کے فرونوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ آج کے نمرودوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ آج کے شدادوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ آج کے قارونوں پر ہمانوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ اے میرے رب اے میرے رب مہربانی کر دے فضل فرما دے فضل فرما دے ہدایت کی ہوا چلا دے اور امن کو زندہ فرما دے راستے بے امن میرے مولا بے گناہ لوگ ذبح ہو رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں عزتیں نیلام ہو گئی ہیں قاضیوں نے قلم بیچ دیے ہیں وکیلوں نے علم بیچ دیا ہے قاتل کو پناہ مل رہی ہے زانی کو پناہ مل رہی ہے چور ڈاکوں کو پناہ مل رہی ہے بھیڑیوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے اے زمین و آسمان کے اللہ تو بڑی قدرتوں والا ہے تو اپنی دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دے تو اپنی دھرتی کو امن و انصاف سے بھر دے تو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کر دے تو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کر دے تو جان مال قابر کی حفاظت فرما دے یا اللہ تو ہمیں ایسے تسلط سے آزاد کر دے جو نہ ہمارا حق پہچانتے ہیں نہ ان کے سینوں میں دل ہیں وہ پتھر لیے پھرتے ہیں آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں وہ کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں ان کے دلوں سینوں میں سے گوشت پوش کے دل نکل چکے ہیں وہاں سنگلاخ چٹانے فٹ ہیں یا اللہ ہمارا ان سے گلا بھی کوئی نہیں ہے ہم تیرے آگے وفد بن کر آئے ہیں اور اس دھوپ گرمی گرمی میں تیرے سامنے اپنی فریاد لے کر آئے ہیں اے رب کریم اللہ تو ہماری سن سن لے لے یا اللہ ہمارے نوح میرے مولا اب تو ساری دھرتی کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں تزہیق کا نشانہ بناتے ہیں تیرے دین پہ چلنا گالی بن گیا ہے تیرے محبوب کی سنت اپنانا گالی بن گیا ہے کوئی عورت پردے میں آ جائے اس کے لیے یا اللہ لان تان بن گیا ہے کوئی نوجوان تیرے محبوب کی سنت پہ آ جائے وہ لوگوں کی نظروں سے گرتا چلا جاتا ہے جتنے نافرمان ہیں تو نے ان کے رسے کو ڈھیلا چھوڑا وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے انہیں اب جھٹکا دے یا اللہ یا ہدایت دے دے ہمارا ان سے کیا یا اللہ واسطہ ان کو ایمان دے دے ان کو ہدایت دے دے ان کو یا اللہ اپنا بنا لے اور اگر یا اللہ ان کے سینوں پر یا اللہ ظلمتیں چھا گئی ہیں اور دلوں پر مورے لگ گئی ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا ان کو پکڑ لے میرے مولا انہوں نے تیری دھرتی کو برباد کر دیا معصوم بچوں کو ماں باپ کے بغیر دھکیل دیا ساری زندگی بھٹکنے کے لیے بوڑھوں کو رول کے رکھ دیا ان کی جوان نسلوں کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے تو آ جانا میرے مولا تو آ کے کر دینا یا اللہ تو کر دے میرے مالک ہمیں بادشاہوں سے گلا نہیں فوجوں پہ آس نہیں پولیس پہ سہارا نہیں یہ ہماری طرح کے حقیر انسان ہیں ان کے پلے پہلے ہی کخ نہیں ہے تو کر میرے آقا اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل کر دے اپنے محبوب کے ٹوٹے دانتوں کے تو فیل کر دے جو تجھے اپنے محبوب سے پیار تھا اس محبت کے تو فیل کر دے وہ جو تیرے سامنے ساری ساری رات روتا بھی تھا تڑپتا بھی تھا آنسو بھی بہاتا تھا وہاں تو تو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجا کرتا تھا قرآن اتارا کرتا تھا یا اللہ آج تیرے محبوب کی ساری امت کے آنسو ہیں یا اللہ یا اللہ خوف ہی خوف ہے اپنے بھی مار رہے ہیں غیر بھی مار رہے ہیں اپنے بھی لوٹ رہے ہیں غیر بھی لوٹ رہے ہیں اپنوں کے ہاتھوں بھی زبا ہے غیروں کے ہاتھوں بھی زبا ہے میرے مالک دین کے نام پہ بے دینی ہے حکومت کے نام پہ ظلم ستم ہے عدل و انصاف کے نام پہ قہر و جبر ہے تجارت کے نام پہ سود ہو رہا ہے جھوٹ ہے کھوٹ ہے جوا ہے ثقافت کے نام پر انہوں نے ہماری مرٹیوں کو ننگا کر دیا ہے ان کے پاؤں میں پیروں میں گھنگرو باندھ دیے انہیں اسٹیج پہ نچا دیا ہے یہ کہاں سے ثقافت لے کر آئے ہیں میرے مولا میرے مالک انہیں ہماری بچیوں کو بڑے بڑے پوسٹروں پہ ننگا کر دیا ہے یا اللہ یا اللہ تو تو بڑی حیاؤں والا ہے تو تو بے حیاؤں کو بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے تو نے لوت علیہ السلام کی قوم کو بھمبوڑ دیا چھنجوڑ دیا اور ان پر پانچ عذاب کٹھے تو نے دے کے مارے تھے ان بے حیاؤں کو پکڑ میرے مولا ان بے حیاؤں کو پکڑ میرے مولا جو عزت داروں کا مذاق اڑاتے ہیں پردہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں پردہ نشین بچیوں پر آوازیں کستے ہیں ان کے لیے زمین کھول دے انہیں اندر ہی پہنچا دے ان کے لیے پانیوں کی موجوں کو حکم دے دے وہ انہیں انہیں لے جائیں فرونیوں کی طرح کو حکم دے دے اڑا دیں قوم آد کی طرح فرشتوں کو ہم حکم دیں وہ ان کے کلیجے پھاڑ دیں قوم سمود کی طرح ان کے تسلط سے دھرتی آزاد کر دے یا اللہ اے میرے رب اے میرے رب اب تو تیرے بندے بھی نا امید ہو چلے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا بے شک تیرا ہر کام حکمت حکمت اور حق حق اور ہے ہمیں نہ سمجھ میں آئے حق ہے تیرا ہر فیصلہ حق ہے تو تنگی میں ڈالے تو بھی حق ہے ذلتوں میں پھینک دے تو بھی حق ہے تو ظالموں کو مسلط کر دے تو بھی حق اے میرے مولا پر ہم نے تیرا عدل مانگائی کب ہے ہم کہاں تجھ سے عدل کا سوال کر سکتے ہیں ہم تو خنزیر بن جائیں گے اگر تو عدل پہ آ گیا ہم تو بندر بن جائیں گے اگر تو عدل پہ آ گیا نہیں میرے رب ہمیں تیرا عدل نہیں چاہیے ہمیں تیرا رحم چاہیے تیرا رحم چاہیے تیرا رحم چاہیے وہ رحم جو تُو نے خود اپنے غصے سے آگے کیا ہوا ہے تُو نے اپنے عرصوں خود لکھوایا ہوا ہے تیرے نبی کی خبر ہم تک آئی ہوئی ہے تیرے عرشوں کے سامنے ایک تختی پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو تیرے غصے سے آگے ہے اب ہماری سزا کی میاد ختم کر دے ہماری سزا کا وقت اب ختم کر دے ہمیں معافی دے دے ہمیں معافی دے دے ہمیں معافی دے دے ہمیں ان انسانی بھیڑیوں سے نکال لے ہمیں ان انسانی درندوں کے نرغے سے نکال لے ہمیں ان انسانی اشدوں اور کوبروں کے زہر سے آزاد کر دے ان کو تو خود مروڑ ان پر خود اپنی بجلیوں کو اپنی بجلیوں کو ان پر تو یا اللہ گرا دے اپنی بجلیوں کو ان پہ گرا دے اپنی ہواؤں کو ان پہ چلا دے اپنے کہر کو ان پہ نازل فرما جو تجھے للکارتے ہیں جو سر عام شراب کی محفلیں سجاتے ہیں جو سر عام زنا کی دعوت دیتے ہیں جو سر عام گھنگرو کی دعوت دیتے ہیں جو سر عام ننگا ناچ کی دعوت دیتے ہیں جو سر عام سود کے اڈے چلا رہے جو سر عام جوئے کے اڈے چلا رہے جو یا اللہ تیرا مذاق اڑا رہے تیرے حبیب کا مذاق اڑا رہے تیرے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اے کریم تو قادر ہے ہم عاجز ہیں ہم بڑے فقیر ہیں میرے مولا ہم ہم میں وہ بھی تو کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو تو آ جایا کرتا تھا وہ بھی تو چلے ہی گئے تو نے اپنے ہی پاس بلا لیے یہ دھرتی خس و خاشاک سے بھر گئی یہ دھرتی انسان نما جانوروں سے بھر گئی انہیں کہاں سے ڈھونڈے ان کے اٹھے ہاتھ تو خالی نہیں لوٹاتا تھا انہیں قبروں سے نکال کے لڑے کیا کرے ہمارا بھی تو تو ہی اللہ ہے ہمارا بھی تو تو ہی ہے تو در بند کرے تو پھر بھی ہم تیرے در پر بیٹھیں گے تو نہ سنے پھر بھی ہم تجھے سنائیں گے تو دھکا دے پھر بھی تیری طرف لوٹ کے آئیں گے معصوم بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں آ کے سوتا ہے میرے مولا وہ مار کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں آ کے سوتا ہے میرے مولا تو ہمارا رب ہے اور شفیق ہے اور کریم ہے اور رحیم ہے اور تو حنان ہے اور تو منان ہے ہم تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے تو نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما اور تو اپنے محبوب ب... امت کی مدد کو آ جا اور تو آ جا اور تو آ جا میرے مولا نہیں آنا پھر بھی آ جا میرے مولا یہ ذلتیں ختم کر دے اندھیرے ختم کر دے گمراہیاں ختم کر دے یہ بیماریاں ختم کر دے خوفناک بیماریوں نے لپیٹا ہوا ہے سود نے معیشت کو لپیٹا ہوا ہے یا اللہ یہ جو سود کا نظام چلا رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے گا یہ ہدایت نہیں پاتے انہیں عبرت کا نشان بنا انہیں عبرت کا نشان بنا انہیں عبرت کا نشان بنا ان کی حویلیاں ویران کر دے ان کے گھروں کو اجاڑ دے ان کی نسلوں کو برباد کر تیرے محبوب کی امت کو بھوکا کر دیا ہے بیٹیوں کے سروں سے چنیاں اتار ہمارے چولہے ٹھنڈے کر دیے غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہے بھوکا اٹھتا ہے ننگا پھرتا ہے ننگا سوتا ہے اے رب کریم تیرے سامنے تو سارے گلے کریں گے کبھی کسی کے آگے نہیں کیے تو تیرے آگے تو سارے شکوی رکھیں گے تجھے تو سب کچھ سنائیں گے کہ تجھے سے تو سب کچھ ہونے کا آسرا اور امید ہے باقی تو سب مٹی کے بت ہیں یہ سب میرے مولا گھاس پھوس کے تنکے ہیں جن سے کچھ نہیں ہوتا نہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ یہ ہم سے کچھ لے سکتے ہیں نہ یہ ہماری بنا سکتے ہیں نہ یہ ہماری بگاڑ سکتے ہیں ہماری فریادیں تیرے آگے ہیں میرے مولا تیرے آگے ہیں میرے مولا تیرا نبی تو بچے کے رونے کو سن کے نماز مختصر کر دیتا تھا عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی تیرے نبی کا فرمان ہے میں پڑوس سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کرتا ہوں کہ ماں بھاگ کے جا کر بچے بچے کو دودھ پلا دے تو کروڑوں ساری رات بھوکے سوتے ساری رات بھوکے روتے ہیں اور بھوکے اٹھتے ہیں میرے رب تیرا نبی تو نماز ادھوری کرتا رہا یا اللہ یہ کیسے لوگ آ گئے جنہوں نے اپنے گھر کے چراغ جلانے کے لیے تیری امت کے گھروں کے چراغ بجھا دیے اپنے گھروں کو مرغزار بنانے کے لیے تیرے محبوب کی امت کے گھروں کو آگ لگا دی یہ وہی ہیں سود کھانے والے جوئے کے بازار گرم کرنے والے ڈاکے کے بازار گرم کرنے والے ظلم و ستم کے یا اللہ بازار گرم کرنے والے اللہ انہیں اپنی آئینی گرفت میں لے لے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرمانے حفاظت فرمانے ہماری فریادیں سن سن میرے میرے مولا مولا ہم تھک گئے ہیں یا اللہ ہم تھک گئے ہیں یا اللہ ہماری آس یا اللہ کمزور پڑتی جا رہی ہے میرے مالک اے زمین و آسمان کے شہنشاہ جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں ہے اپنے کمزور بندوں پہ کرم فرما دے اور ہدایت کی ہوائیں چلا دے اور رحم کی ہوائیں چلا دے اور بیماریوں سے نجات دے دے اور قرضوں کو دور کر دے اور ظالموں سے نجات دے دے حکمرانوں کو رحم دل کر دے قاضیوں کو عادل کر دے مالداروں کو سخی کر دے غریبوں کو خوددار کر دے عورتوں کو حیا والا بنا دے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے مالک یا مالک ہماری دھرتی میں برکت دے دے ہمارے پانیوں میں برکت دے دے یا اللہ بھی بارشیں روک دے تیرے غریب بندوں کے یا اللہ دانے زمین میں پڑے ہوئے کھلی فضا میں پڑے ہوئے ہیں یہ بارش بتا رہی ہے کہ تو روٹ گیا ہے صبح کی بارش نے ہمیں بتایا تھا کہ تو ناراض ہے اس لیے تو آج تجھے منانے کی تدبیر کر رہے ہیں میرے مولا اس بارش کے ایک ایک قطرے نے ہمیں خبردار کیا بجلی کی گرج چمک ہمیں بتا رہی تھی کہ جب فصلیں کھیتوں میں پڑی ہو اور تو بارشیں کر رہا ہو تو یہ تیرا اعلان ہوتا ہے کہ میں روٹا ہوا ہوں مجھے مناؤ آج کی بارش ہمیں پیغام دی گئی تھی اس کا پیغام سن کر ہی ہم تجھے منانے کا زور لگا رہے ہیں مولا راضی ہو جا راضی ہو جا موسم ہمارے حق میں کر دے ہوائیں فضا ہمارے حق میں کر دے پوری امت کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایمان کا سلامتی کا امن کا دروازہ کھول دے آسٹریلیا ہو یورپ ہو ایشیا ہو افریقہ کے جنگل ہو جہاں جہاں تیری مخلوق آباد ہے سب کو ایمان دے دے امن دے دے اسلام کی دولت دے دے اپنا اپنی پہچان کروا دے اپنے حبیب کی پہچان کروا دے جو ہم سے آگے چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے اور یا اللہ اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما یہ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں باہر گرمی میں تڑپ رہے ہیں تو تیرے آگے ہا جھولی پھیلائے ہوئے کسی کا آنسو پسند کر لے یا پسینہ پسند کر لے کسی کے ہائے پسند کر لے یا آہ پسند کر لے تیری شان تیری شان تیری تیری شان کے کے خلاف ہے اتنے فقیروں کو دھتکار دینا رحمت خلاف ہے اتنے ان میں سے کسی کی بھی نہ سننا تیری شان کریمی کو زیبا نہیں ہے کہ اتنے ہزاروں انسان سخت گرمی میں دھوپ میں پسینے میں تیرے آگے ہاتھ بھی پھیلائے آنسو بھی بہائے اور تیرا در نہ کھلے نہیں ہمیں اس کی توقع ہی نہیں ہمارا یہ بدگمانی ہے ہی نہیں ہمیں یقین ہے تیرے در کھل گئے کھل کھل گئے گئے اور تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے ہمیں دیکھ محبت سے ہمیں سب نفرت سے دیکھتے ہیں ہمیں پیار بری نظریں دے دے ہماری فریادیں عرشوں پہ بلا لے ہماری فریادیں سن لے ہمارے نوحے سن لے ہم دکھی ہیں دھتکارے ہوئے ساتھ چل چل کے تھک گئے ہیں مسافر چل چل تھک جائے اور منزل کا سراغ ہی نہ ملے تو اس پہ جو یاس ہوتی ہے آج ویسی یاس تیرے محبوب کی ساری امت پر ہے میرے مولا میرے بانے ہم تیری چوکھٹ پہ آ گرے ہمیں یہاں یہاں سے سے دھکا نہ دے ہمیں دھکا نہ دے آئے میرے بولا اے میرے رب اے میرے رب آج کی بارش ہمیں غمگین کر گئی ہے تڑپا گئی ہے کٹی ہوئی گندم پہ بارش بتا رہی ہے تو روٹا ہوا ہے ہم تیرے منانے کی منت کر رہے ہیں بن عملوں کے مان جا یہ جھوٹے آنسو کو یہ مگر مچھ کا رونا ہے پر تو یا اللہ اس ریاکاری کے رونا کو قبول کر لے اب اخلاص کہاں سے لائیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے مہربانی کر دے فضل کر دے فضل کر دے رحم کر دے یہ جتنے مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت بنا دے سنوار دے جو سینے میں جو حاجت چھپائے بیٹھا ہے وہ تیرے آگے رو رہا ہے اس کی اس اس جہان کی پوری کر دے پورے شہر پہ کرم کر دے پورے ملک پہ کرم کر دے پوری امت پہ رحم و کرم فرما رحم و کرم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فرآرت حسنا عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی الکریم آمین برحمتک یا رحم الراحمین